نالی رمن اور جادوگر ایک دن ایک جادوگر وجے نگر آیا اس نے بادشاہ کے محل میں جادو کے کئی شاندار کرتب دکھائے لوگوں نے مسہور ہو کر دیکھا انہوں نے وقت گزرنے کا دھیان نہیں کیا جادوگر نے ایک خالی ٹوکری زمین پر رکھ دی اس نے اسے الٹا کر دیا پھر اس نے اسے اٹھایا اف ایک آم کا پودا تھا اس نے ایک میز پر پرندوں کا خالی پنجرا رکھا اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا ایک کبوتر اڑ گیا سب نے تالیاں بجائیں جادوگر نے کچھ چھوٹے پتھر اٹھا لیے زپر وہ سونے کے سکوں میں بدل گئے پھر اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں بادشاہ کی انگلی سے انگوٹھی اڑ گئی یہ سیدھا جادوگر کے پاس آیا لوگ بہت اچھا وقت گزار رہے تھے یہاں تک کہ بادشاہ نے بھی جادوگر کے ہنر کی تعریف کی اس نے اسے تحفے اور انعامات سے بھری چاندی کی پلیٹ دی لیکن جادوگر کو انعام سے زیادہ کچھ چاہیے تھا وہ ایک منصوبہ بنا کر وجے نگر آیا تھا کیا یہاں کوئی ہے جو جادو میں مجھ سے آگے نکل جائے اگر ایسا ہے تو میں یہ سب تحفے چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا کوئی آگے نہیں بڑھا ایسے ماہر جادوگر کو چیلنج کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی پھر جادوگر نے کہا اگر کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا تو آپ کا ہوشیار وزیر تینالی رمن جب میں وجے نگر سے نکلوں گا تو میرے ساتھ آنا چاہیے تینالی رمن بھی سب کے ساتھ جادوگر کی کارکردگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اپنا نام سن کر وہ چونک گیا اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا جس کا مہربان چہرہ پریشانی سے چھا گیا تھا مجھے اس جادوگر کو پیچھے چھوڑنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا چاہیے اس نے سوچا ایک لمحے کے بعد اس نے کہا اے عظیم جادوگر میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں میں تھوڑا سا جادو کروں گا جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے میرے کرتب دیکھانے بعد آپ کو بھی وہی کرتب دیکھانی ہوگی لیکن میں یہ کرتب آنکھیں بند کر کے کروں گا جبکہ آپ کو آنکھیں کھلی رکھ کر کرنی ہوگی کیا آپ اتفاق کرتے ہیں جادوگر ہچکچایا تینالی رمن بہت چالاک تھا وہ سرپرائز پلان کر رہا ہوگا اور پھر بھی آنکھیں بند کر کے کرنے کے مقابلے میں کھلی آنکھوں سے کوئی چال کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے آخر میں اس نے کہا یہ آسان لگتا ہے میں مانتا ہوں تینالی رمن پھولوں کے برتن کے پاس کھڑا تھا اس نے دونوں ہاتھوں میں کچھ مٹی لی پھر اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی آہستہ آہستہ اور احتیاط سے اس نے اپنی پلکوں پر مٹی گرائی پھر اس نے اپنی آنکھیں کپڑے سے اچھی طرح صاف کی وہ جادوگر کی طرف متوجہ ہوا آئیے دیکھتے ہیں اب یہ چال کھلی آنکھوں سے کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا جادوگر اپنے یقین سے ڈگمگا گیا وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا احترامنا اس نے سر جھکا لیا پھر وہ وجے نگر سے چلا گیا کبھی واپس نہ آنے کے لیے ہورے لوگوں نے کہا تینالی رمن نے ایک بار پھر فتح حاصل کی ہے اپنے ہماری عزت کو برقرار رکھا بادشاہ نے کہا اور اس نے تینالی رمن کو خوب انعام دیا